سیری عمر میرے لگ نو ماما سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے سری عمر میرے لگ نو ماما سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اس علی میرے پیشوا اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اس علی میرے پیشوا اصحاب سارے پھول گئے اصحاب سارے مول گئے اصحاب سارے پھول گئے اصحاب سارے سارے گئے اصحاب سارے خاب گئے وہ جو وجوہار سور میں سانپ نے کس بھی دیا کچھ نہ کہا وہ جو بار سور میں سانپ ساپ نسبی دیا کچھ نہ کہا وہ جو بار ڈس بھی دیا کچھ نہ کہا وہ تھے یار محبوب خدا اصحاب سارے بھول گئے اصحاب سارے بھول گئے وہ تھے یار محبوب خدا اصحاب سارے بھول گئے اصحاب سارے بھول گئے اصحاب سارے اصحاب سارے بھول گئے اصحاب سارے بھول گئے حضور کے وہ کمان تھے جنگ بدر جنگے اوہر جو حضور کے وہ کمان تھے جنگ بدر جنگے اوہر جو حضور کے وہ کمان تھے جنگ بدر جنگ اوہر وہ عمر تھے ان پر جا فدا اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول گئے وہ عمر تھے ان پر جا اصحاب سارے پھول گئے اصحاب سارے پھول گئے اصحاب سارے پھول گئے سارے پھول گئے سارے پھول گئے میں دیکھ لو عثمان نے کیا کیا کیا راگ جہاد میں دیکھ لو عثمان نے کیا کیا کیا راگ جہاد میں دیکھ کیا کیا کیا جو رسول اکرم نے کہا اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے بھول گئے جو رسول اکرم نے کہا اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول گئے اصحاب سارے پھول گئے اصحاب سارے سر پہ ان کے لیٹ کر وہ علی نے ثابت کر دیا پہ ان کے لیٹ کر وہ علی نے ثابت کر دیا بس پہ ان کے لیٹ کر ثابت کر دیا ات سچے عاشق سرورا اصحاب سارے پھول ہے اصحاب ہاب سارے پول ہے ات سچے عاشق سرورا اصحاب سارے پھول ہے اصحاب ہاب سارے پول ہے ات سچے عاشق سرورا اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول پول اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے آقا تو اپنا چاند ہے اور تارے ان کے آس آقا تو اپنا چاند ہے اور تارے ان کے آس آقا تو اپنا چاند ہے اور کے آس غالب یہ تو نے سچ کہا اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں سی عمر میرے ماما اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے عثمان علی میرے پیشے بابا اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول گئے عثمان علی میرے پیشے بابا اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اصحاب اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اصحاب